علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکسٹھ